ابان بن یزید نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں قطادہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ایک عورت ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نخلستان میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجور کے درخت کس نے لگائے ہیں کسی مسلمان نے یا کافر نے ان لوگوں نے کہا مسلمان نے آگے ان سب کی حدیث کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو چوہتر